ننداریے کی قربانی آنکھیں بند کرو آپ اپنے من میں ایک لمبا بہتے دریا کی تصویر بنائے یہ دریائے گنگا ہے دیکھو دریا کے کنارے آم کا ایک بہت بڑا درخت کھڑا ہے بندروں کا ایک دستہ اس کے پھل کھا رہا ہے وہ کتنے خوش قسمت ہیں جہاں ہر کھانا ذہنی مسرت کا باعث ہے اس کے باوجود فوج کے سربراہ ننداریا پریشان ہے آم کے درخت کی ایک شاخ دریا کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے اگر آم پانی میں گر جائے تو کیا ہوگا ننداریا اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ ایک شاخ دریا کے اوپر کیسے لٹکتی ہے ہمیں اس سے کسی آم کو پانی میں نہیں گرنے دینا چاہیے اگر آم گر جاگا تو وہ انسانوں کے ہاتھ میں اجاگا انسان اس درخت کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو اتنا لذیذ پھل دیتا ہے وہ یہاں آ کر ہمیں دیکھ کر بھگا دیں گے اس شاخ پر کڑی نظر رکھو پھل پکتے ہی توڑ دو ننداریا پر زور کہتا ہے آم کو کبھی گرنے نہ دیں لیکن ایک آم نادیدہ دریا میں گر جاتا ہے لہروں پر ٹھوکر کھاتی ہوئی یہ ڈوبتا اور لوڑکتا ہوا یہ بہاؤ میں تیرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ بادشاہ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے یہ آم کہاں سے آئے وہ حیرت زدہ ہے اس کے ذائقے اور خوشبو سے خوش ہے وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ درخت کو تلاش کرنے کے لیے نکلا وہاں آ کر بادشاہ درخت کی جسامت اور اس کے پھلوں کی کثرت کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے تاہم رات ڈھل رہی ہے اس نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا وہ اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے اپنے بازاہے کو ایک طرف رکھو اور صبح تک آرام کرو پھر ہم آم توڑ لیں گے رات اندھیری ہے آسمان پر بادلوں کی چادر چھائی ہوئی ہے چاند کو سوئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے ننداریا اور اس کا دستہ سوئے ہوئے سپاہیوں کے درمیان آستہ سے گزرتے ہوئے درخت پر چڑھ جاتا ہے وہ اطمینان سے دعوت کا مزہ لیتے ہیں لیکن اپنی دعوتوں میں وہ اپنے نیچے سوئے ہوئے لشکر کو بھول جاتے ہیں ان کی خاموشی سرگوشیوں میں بدل جاتی ہے ان کی سرگوشیاں چہچہاہٹ میں بدل جاتی ہیں بادشاہ کے محافظ بادشاہ کو جگاتے ہیں درخت بندروں سے بھرا ہوا ہے وہ اسے بتاتے ہیں ہم کیا کریں فوجیوں کو سونے دو بادشاہ نے جواب دیا صبح ہوتے ہی ہم بندروں کو بھگا دیں گے دو بندر بادشاہ کے منصوبوں کو سن رہے ہیں وہ ننداریا کی طرف بھاگے خطرہ خطرہ وہ خبردار کرتے ہیں فوجی ہم سب کو بھگانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں او کیا کیا جا سکتا ہے فکر نہ کرو یہ نے جواب دیا میں تمہیں سپاہیوں سے بچا لوں گا وہ لٹکی ہوئی بیل کا ایک ٹکڑا اٹھاتا ہے اور اس کے ایک سرے کو آم کے درخت سے جوڑتا ہے دوسرے سرے کو وہ اپنی کمر کے گرد باندھتا ہے بڑی چھلانگ لگا کر وہ دریا پار کرتا ہے افسوس کٹی ہوئی بیل بہت چھوٹی ہے ننداریا نے مخالف سمت میں ایک درخت کو پکڑ لیا لیکن وہ بیل کو باندھنے کے قابل نہیں ہے کوئی بات نہیں ایک شاخ سے لٹکا ہوا وہ اپنے جسم کو پھیلاتا ہے تاکہ اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے ایک پل بن گیا وہ اپنے دستے کو پکارتا ہے جلدی کرو جلدی کرو انگور کی بیل کے پیچھے چلو اور میرے جسم کے ساتھ ساتھ کنارے پر پہنچنے کے لیے درخت پر چڑھ جاؤ ابھی جلدی آؤ تاکہ سب بچ جائیں ایک ایک کر کے بندر دریا کے دوسری طرف جاتے ہیں آخری بندر ننداریا کی پیٹھ پر زور سے چھلانگ لگاتا ہے اور بحفاظت چڑھ جاتا ہے لیکن ننداریا شاخ پر اپنی گرفت کھو دیتا ہے وہ درخت سے پھینکا جاتا ہے نیچے نیچے وہ دریا میں کنارے پر گرتا ہے بادشاہ بندروں کے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا ہے اب وہ ننداریا کی طرف بھاگا لیکن ننداریا مدد سے باہر ہے اس کے جسم سے جان نکل رہی ہے بادشاہ کہتا ہے کہ تم نے اپنے بارے میں سوچے بغیر اپنے لوگوں کو بچایا میں نے ایسی قربانی کبھی نہیں دیکھی لیکن ننداریا نے جواب دیا جناب ایک بادشاہ کو اپنی قوم کی فلاح و بہبود کو اپنی ذات سے بالاتر رکھنا چاہیے میں نے جو کیا وہ صرف میرا فرض تھا میں آپ کی عزت کرتا ہوں بندروں کے مالک بادشاہ نے غمگین ہوتے ہوئے جواب دیا اپنی اخری خواہش بتاؤ کہ میں اسے پورا کر دوں میرے لوگوں کو انسانوں کی خواہشوں سے آزاد رہنے دو نام دریا اپنا دم توڑتی سانس کے ساتھ کہتا ہے اور بادشاہ حکم دیتا ہے اس کے بعد سے یہ درخت بالکل ناندریا کے لوگوں کے لیے مخصوص کیا جائے گا اور آدمی کو اس کا پھل ہمیشہ کے لیے نہیں توڑنا چاہیے وہ اعلان کرتا ہے پھر وہ اور اس کی فوج اس جگہ سے نکل جاتی ہے جگ کہانی